حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خسی ہوتا جو سیاہی میں دیکھتا یعنی آنکھیں سیاہ ہوتی سیاہی میں کھاتا یعنی منہ کالا ہوتا اور سیاہی میں چلتا تھا یعنی پاؤں بھی کالے ہوتے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھیانوے